حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام کی حالت میں شادی کی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چالیس